ماشاء اللہ السلام علیکم میں آہستہ آہستہ سلام کا جواب نہیں سنتا میں سمجھتا ہوں کہ بہت رات بیت چکی ہے آپ کو نیند بھی آ رہی ہے شاید تھک بھی گئے ہیں لیکن آج میں اور آپ چناب نگر میں ہیں ہر سال یہاں جلسہ کانفرنس کے لیے آپ تشریف لاتے ہیں جلسے تو آپ بہت سنے ہوں گے بہت پروگراموں میں آپ جاتے بھی ہیں تشریف بھی لے جاتے ہیں میرے اندازے میں چناب نگر میں آپ اس لیے تشریف لاتے ہیں ایک تو آکابرین کی زیارت ہوتی ہے دوسرا اس چناب نگر کانفرنس میں تشریف لانے کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کے بعد ہم عہد جدید کرنے کے لیے آتے ہیں اپنے بزرگوں سے وعدہ کرنے کے لیے آتے ہیں انشاءاللہ ہم اپنے بزرگوں سے یہ وعدہ کر کے جاتے ہیں جب تک جان میں جان ہے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دو اونچی آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی تاریکی میں جب اپنے آقا اور مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں گے فرشتے لے جائیں گے روزہ رسول پر پہنچائیں گے اور ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے کہ میرے پیارے اومتی جناب نگر کی دھرتی پر بیٹھ کر مجھے یاد بھی کر رہے تھے میرے اوپر درود بھی پڑھ رہے تھے میری محبتوں کو اپنے دلوں کے اندر جگہ بھی دے رہے تھے اونچی آواز سے صلی اللہ اور اونچی آواز سے صلی اللہ شاید میں اور آپ اس آقا اور مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مسلمان ہوں تو اس پیغمبر کی وجہ سے آج میری عزت ہے تو اس پیغمبر کی وجہ سے میں کلمہ پڑھتا ہوں تو اس اپنے پیارے نبی کا میرا وقار ہے تو اس پیغمبر کا میرے پاس آج داڑھی ہے تو اس پیغمبر کسد کا میں نمازی ہوں تو اس پیغمبر کسد کا میرے پاس قرآن مجید ہے تو اس پیغمبر کسد کا میرے پاس حدیث ہے تو اس پیغمبر کسد کا یہ میرے پاس آج نیک ماحول ہے تو اس پیغمبر کسد کا میری بات کے ساتھ اتفاق کرے یا نہ کرے میں تو یہاں تک بھی کہہ دیتا ہوں یہ میرے پاس ملک پاکستان ہے یہ بھی میرے پیغمبر کا صدقہ ہے اس لیے کہ یہ ملک پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا ہے اگر کلمے کے اندر لفظ محمد ہوتا یہ ملک کبھی نہ ملتا اگر میرے جیتے جی سب کچھ میرے پاس ہو میرے پیغمبر کے صدقہ اور میرے جیتے جی میرے پیغمبر کی عزت محفوظ رہو میرے پیغمبر کی ناموس محفوظ رہو میرے پیغمبر کی ختم نبوت محفوظ رہو پھر اس میرے جینے سے مر جانا بہتر ہے آج میں اس لیے یہاں آیا ہوں کہ اپنے بزرگوں سے وعدہ کر کے جاؤں جب تک جان میں جان ہے کو چلنے نہیں دوں گا وعدہ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرتے ہو اپنے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر وعدہ کرتے ہو الحمدللہ آپ کے سٹیج پر اس وقت خطیب سندھ خطیب خوش الہان حضرت مولانا عبد الحمید صاحب لنڈ دامت ورکاتم ملالیہ بھی تشریف فرما ہے ان کا بیان بھی ہونا ہے حریت حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ورکاتم العالیہ ملالیہ فرما ہے ان کا بیان بھی ہونا ہے میرا برادر عزیز حضرت مولانا محمد ضیاء مدنی صاحب دامت ورکات ملالیہ جس نے فیصل آباد میں عالمی مجلس تحفظ کو نبوت کے کام کی سرپرستی کی ہے انشاءاللہ ان کا بیان بھی ہونا ہے میں آپ کے سامنے آپ دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب حسین حضرت مولانا عبدالحمید صاحب لنڈ دامت برکات ملالیہ وہ تشریف لائیں اپنے مخصوص خطاب کے اندر ان مسلمانوں کے دلوں کو گرمائیں تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب لنڈ نعرہ تکبیر نعرہ